وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا انہیں دہشت زدہ رکھنا یہ مطلوب شریعت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا جہاں تک بس چلے طاقت کو قوت کو جمع رکھنا جہاں تک بس چلے طاقت کو قوت کو جمع رکھنا کہ جنت کی تما رکھنا یہی اس جاں کی قیمت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا انہیں دہشت زدہ رکھنا یہ مطلوب شریعت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا خبر ان کی ہر ایک مرسد پہ ہر ایک گھات پر رکھنا خبر ان کی ہر ایک مرست ہر ایک گھات پر رکھنا سے آ رکھنا مجاہد کی بصیرت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا انہیں دہشت زدہ رکھنا یہ مطلوب شریعت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا ہنر بارود کا سیکھو مزہ ایمان کا چکھو ہنر بارود کا سیکھو مزہ ایمان کا چکھو کہ ذوق اسلحہ رکھو یہی مومن کی زینت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا انہیں دہشت زدہ رکھنا یہ مطلوب شریعت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا وہ دہشت گرد کہہ کے تم کو حق سے موڑنا چاہے وہ دہشت گرد کہہ کے تم کو حق سے موڑنا چاہے تم ان کی گردنے مارو یہ قرآن کی نصیحت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا انہیں دہشت زدہ رکھنا یہ مطلوب شریعت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا اگر اب بھی نہ تم اٹھے تو کوئی اور اٹھے گا اگر اب بھی نہ تم اٹھے تو کوئی اور اٹھے گا کبھی بدلی نہیں جاتی یہ میرے رب کی سنت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا انہیں دہشت زدہ رکھنا یہ مطلوب شریعت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا تمہاری سے رات پہ جو مغرب الکوازہ ہے تمہاری سے رات پہ جو مغرب کا کاذہ ہے یہ میں کالے کے مکتب سے ہوا تم کو ودیعت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا انہیں دہشت زدہ رکھنا یہ مطلوب شریعت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا محبت کھینچتی ہے شور شی طوفان کشتی کو محبت کھینچتی ہے شور شی طوفان کشتی کو آخرت کہتی ہے لیکن ٹھہر جا تیری ضرورت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا انہیں دہشت زدہ رکھنا یہ مطلوب شریعت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا حرم سے یہ صدا آئی یہ کیسی اشک آرائی حرم سے یہ سدا آئی کیسی عشق آئی میرے اسلام کو خود دو اگر کچھ بھی حمیت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا انہیں دہشت زدہ رکھنا یہ مطلوب شریعت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا ہر ایک غازی کو اے مولا امام المتقی کر دے ہر ایک غازی کو اے مولا امام المتقی کر دے ہمیشہ متقی کے ساتھ جو تیری معیت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا انہیں دہشت زدہ رکھنا یہ مطلوب شریعت ہے نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا نشانوں پر نگاہ رکھنا تو گھوڑوں کو سدھا رکھنا